تو اسے گود میں لے اپن قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بے شک تو نہیں بہت بری بات کی